السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 435 435 میں عربی حدیث پڑھتا ہوں تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہمارے کانوں تک پہنچ جائیں اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے اور پھر اس کا ترجمہ کروں گا عن اتبان ابن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار الحدیث رواه البخاري حضرت اطوار ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے کہتا ہوا آئے کہ اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالی ہی کی رضامندی چاہتا ہو اللہ تعالی اس پر دوزخ کی آگ کو ضرور حرام فرما دیں گے یہ حدیث بخاری شریف میں ہے ایجز بنانے والے امیجز بنا لیں جہنم کی آگ حرام ہونے کا نبوی نسخہ اور کلمہ لکھ لیں اب میرے ساتھ کلمہ پڑھ دیجئے ایک مرتبہ دل اللہ کی طرف متوجہ کر کے پڑھیے دل کے اندر پہلے یہ بات لائیے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہی ہوں یہ لائیے اور پڑھیے اشحد اللہ الہ الا اللہ و اشحد ان محمد رسول اللہ اب جو ہے روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ دو مرتبہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یعنی دل کے اندر یہ لائیے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں اتنا پڑھتے رہیے روزانہ ایک مرتبہ دو مرتبہ تو فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اسی کلمے کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ اور جہنم کی آگ کو اللہ ہم پر حرام قرار دے دے گا اے اللہ ہماری پیٹھو پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے ہمارے گوشت پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے ہماری ہڈی ہڈی پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے اور ہمارے کھالوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے اور ہمارے پورے بدن پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے یہ آج کا بہت اہم سبق ہے روزانہ ایک مرتبہ کلمہ اللہ کی رضا کے لیے دل کے اندر خالی اتنا لانا ہے کہ میں اللہ کی رضا مندی کے لیے پڑھ رہی ہوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں کھانا پکاتے پکاتے ایک مرتبہ پڑھ لیجیے آپ ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا رہے گا اور ہمارا جو ہے یہ کلمہ بھی پڑھتا رہے گا روزانہ اس کا اہتمام کیجیے اللہ تعالی ہم سب کے اوپر جہنم کے آگوں کو حرام کر دے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین